ومن اهتدى بهده واستنى بسنته على يوم الدين وبعد عقید واسطیہ کی لگاتار آپ لوگوں کے سامنے شرح کی جا رہی ہے قیامت کے احوال کا ذکر ہو رہا ہے آج انشاءاللہ اللہ قیامت ہی سے متعلق ایک اہم واقعہ ہم پڑھیں گے اور وہ ہے نام اعمال لیکن گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتا دینا میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہاں مسائل کو جی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے یہ ترتیب کے ساتھ نہیں بیان کیا ہے آپ یہ نہ سمجھیں یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں یہ قیامت کے دن اسی ترتیب کے ساتھ واقع ہوں گے کیونکہ جو قیامت کے دن جو واقعات ہیں ان واقعات کے تعلق سے قرآن و سنت کے اندر کوئی صحیح ترتیب کے تعلق سے کوئی نس موجود نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا علماء نے اس کے تعلق سے اشتہاد کیا ہے لہذا یہ جو مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ترتیب کے ساتھ نہیں ہیں البتہ جو علماء نے ترتیب بیان کی ہے جو زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ ہی طریقے سے ہے کہ اسرافی علیہ السلام سور پھونکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا پھر سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اسی کو باس کہا جاتا ہے باس یعنی دوبارہ لوگوں کا زندہ ہونا اس کے بعد سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے یہ تیسرا کام میدان محشر کے بعد حوض کیونکہ سب پیاسے ہوں گے سب کو پانی کی ضرورت ہوگی تو حشر کے میدان کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ حوض کا ہے حوض کے بعد شفاعت ابھی شفاعت کا ذکر مصنف نہیں کیا ہے حالانکہ شفاعت جو ہے یہ نام اعمال سے پہلے ہے جو ترتیب جو زیادہ صحیح ہے اور کتاب و سنت کے زیادہ قریب اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں تو اس طریقے سے شفاعت ہوگی شفاعت کے بعد عرض ہوگا عرض یہ ہے کہ سارے لوگ اللہ رب العامن کے سامنے پیش ہوں گے پھر سب کا حساب لیا جائے گا حساب ہوگا اس کے بعد پھر نام اعمال لوگوں کو دیے جائیں گے نام اعمال کے بعد پھر میزان ہوگا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے میزان کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے میزان بعد میں ہے لیکن مصنف رحمۃ اللہ نے اس کو پہلے بیان کیا اس کے بعد پلسرات پلسرات تک سب کا گزر ہوگا مسلمان مومن کافر سب کا پلسرات پر جا کر کے کافر منافر جہنمی ہوں گے وہ جا کر کے وہیں پر ختم ہو جائیں گے اب آگے کا مرحلہ ان کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ جو پلسرات ہے جہنم کے اوپر نصب ہے جہنم کے اوپر اس کو نصب کیا گیا ہے رکھا گیا ہے تو وہاں سے سب کا گزرنا ہوگا سب گزریں گے پلسرات سے جو مومن ہوں گے جنت کے حقدار ہوں گے وہ پار کر جائیں گے اور جو کافر منافق ہوں گے مشرق ہوں گے اور جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہوگی وہ لوگ اسی پلسرات سے جہنم کے اندر گر جائیں گے لیکن اس پلسرات سے سب کو گزرنا ہوگا انبیاء رسول اور اس طریقے سے سارے لوگ کوئی من کم اللہ واردہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ مریم کے اندر کہ اس پلسراج سے ہر ایک کا گزر ہوگا سب کو وہاں جانا ہوگا اب واردہ کا معنی علماء نے دو بیان کیا ایک معنی تو یہ ہے کہ سب کا وہاں سے گزرنا پلسراج کے اوپر سے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جہنم میں جانا اب یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی مومن کیسے جہنم کے اندر جائیں گے تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس جگہ کو اللہ رب گلو گلزار بنا دے گا جس علاقے میں مومن السرا سے نیچے گزریں گے اور نیچے گریں گے جیسے اللہ رب العامین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کر دیا تھا آگ کو گلو گلزار بنا دیا حالانکہ وہ آگ تھی جس میں ان کو ڈالا گیا لیکن اللہ رب العامین نے اس کو آپ کے لیے ٹھنڈک بنا دیا اسی طریقے سے وہ منکم اللہ واردہ کا دو معنی اور اسی آخری معنی کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ راضی قرار دیا ہے کہ واردہ کا دو معنی ہے ایک تو داخل ہونا اور ایک گزرنا گزرنا سرات کے اوپر سے اور داخل ہونا جہنم کے اندر ٹھیک ہے لیکن اس ایریے کو اس علاقے کو اللہ ابراہن گلو گلزا بنا دے گا اور اہل ایمان کو ذرہ برابر کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اللہ ابرامن ہر چیز پر قادر اور غیب سے متعلق چیزیں ہیں ساری کیفیات کو تفصیل کے ساتھ انسان نہیں بیان کر سکتا کیونکہ مشاہدے والی چیز نہیں ہے کہ کسی نے مشاہدہ کیا ہو یا تجربے سے بھی حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے کہ انسان نے تجربہ کر لیا ٹیکنالوجی میں تجربہ ہوتا ہے طب میں تجربہ ہوتا ہے یہ تجربے والی چیز نہیں ہے اس کا دار و مدار وہی پر ہے قرآن و سنت پر ہے قرآن و حدیث پر اس کا دار و مدار ہے جو کچھ آیا قرآن و حدیث پر اس کا ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہونا چاہیے اور جن چیزوں کے تعلق سے کچھ ذکر نہیں ہے اس کے بارے میں انسان کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے تو یہ ترتیب علماء نے بیان کی ہے کہ پلسرات ہے میزان کے بعد پلسرات سے سب کا گزر ہوگا اب کافر اور جو منافق ہوں گے ان کا جو ہے وہیں تختم ختم ہو جائے گا آگے نہیں جا سکیں گے وہ جو اہل ایمان ہوں گے جن کے لیے جنت اللہ رب نے اپنی رحمت سے ان کو جنت کا بات جو ہے داخل کرے گا وہ لوگ کیا کریں گے اس سے آگے گزریں گے پل سرات پار کر جائیں گے پل سرات کے بعد ایک چھوٹا سا پل ہے پنترا پنترا کہتے چھوٹے سے پل کو اس خنترا کے نیچے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور وہاں پر سب کے دلوں کی صفائی اور پاکی کی جائے گی اور ہر ایک جنتی کے دل سے کینا اور کپٹ کو حسد کو بغد اور دعوت کو ان تمام چیزوں کو نکال دیا جائے گا ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا انسان جب جنت میں داخل ہوگا اس کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینا کپٹ نہیں ہوگا اس کے بعد پھر جنت کا مرحلہ آئے گا یہ ترتیب علماء نے بیان کی ہے اگرچہ اس ترتیب کے بارے میں بھی کوئی نس سری نہیں ہے واضح طور پر کوئی نس یا حدیث یا قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن یہ زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے صحت کے زیادہ قریب یہ ترتیب ہے ایک اور مرحلہ ہوگا آراف کا یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے یہاں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہاں ان کو رکھا جائے گا انہیں جنت کی خوشبو بھی ملے گی نیکیوں کی وجہ سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی ملے گی ان کو اور گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کی تپش بھی ان کو محسوس ہوگی تو اس کو آراف کہا جاتا ہے یہ آراف بعد میں ختم ہو جائے گا اور پھر ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ ہے قیامت کے دن کے مراحل اس ترتیب کے ساتھ جو زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے صحت کے اگر جس کے بارے میں بھی کوئی نس سری نہیں ہے کوئی ایسی نس یا کوئی ایسی حدیث نہیں آتی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے بیان کیا ہو کہ اس کے بعد یہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا ایسا نہیں ہے لیکن جو یہ واقعات ہوں گے ان واقعات کو سامنے رکھ کر کہ ورما نے یہ جو ترتیب بیان کی ہے یہ زیادہ اقرب الصحا ہے صحت کے زیادہ قریب ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اس کے ایک بار اور دہرا دیتا ہوں سور پھونکا جائے گا پہلی بار کیونکہ دو بار سور پھونکا جائے گا سارے لوگ مر جائیں گے اور قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو دنیا کے سب سے انتہائی بدبخت لوگ ہوں گے برے لوگ ہوں گے جیسے ماں نبی کے ادیش جو اہل ایمان ہوں گے پہلے ان کی وفات ہو جائے گی ایک ہوا چلے گی من کی طرف سے سارے لوگ اس ہوا کو سونگھیں گے اور سارے اہل ایمان سب کی سب وفات ہو جائے گی کن پر دنیا قیامت قائم ہوگی جو انتہائی برے ہوں گے کافر ہوں گے مشرق ہوں گے بدبخت لوگ ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی دوسری بار سر پھونکا جائے گا سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اسی کو باس کہا جاتا ہے اس کے بعد حشر یعنی سارے لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے وہاں اکٹھا ہوں گے حشر مانے ہوتے اکٹھا ہونا وہاں سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہوگی میں نے کیا بتایا تھا ہاؤس ہاؤس کے بعد کیا ہوگا شفاعت شفاعت کبرا بڑی شفاعت ٹھیک ہے جس میں مانبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے سارے لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس آدم علیہ السلام کے پاس وہ بھی انکار کر دیں گے نور علیہ السلام کے پاس جائیں گے انکار کر دیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس موسا علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب لوگ انکار کر دیں گے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے آپ سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کا حساب و کتاب لے لے تو اس کو شفاعت کبرا کہا جاتا ہے یہ سب کے لیے ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے شفاعت کبرا کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی عرضی پیشی ہوگی اس کے بعد چھٹا مرحلہ ہوگا حساب کا ساتواں مرحلہ ہوگا نام اعمال کو دینے کا اور سب کے پڑھنے کا آٹھواں جو مرحلہ ہے وہ کیا ہوگا میزان کا یہ سارے اعمال تولے جائیں گے میزان پر ترازو پر تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمارے پر ظلم ہوا ہے اتمام عجت کے لیے اور عدل و انصاف کے اظہار کے لیے اس کے بعد پلسرات میزان کے بعد پلسرات ہے پلسرات سے سب کا گزر ہوگا پلسرات پر جا کر کے کافر لوگ ان کا جو بھی دوڑ ہے جو کچھ بھی ہے وہیں تک ختم ہو جائے گا آگے نہیں جا سکیں گے پلسرات کے آگے اور وہیں پر لوگ جہنم کے اندر گر جائیں گے کیونکہ پلسرات کو جہنم کے اوپر نصب کیا گیا جیسے ندی کے اوپر پل ہوتا ہے نا مثال سمجھانے کے لیے یا سمندر کے اوپر پل ہوتا ہے اس طریقے سے آج جہنم کے اوپر پلسرات کو نصب کیا گیا اب وہاں سے مان لیجیے اگر کوئی پار کر رہا گر گیا سمندر میں تو ڈوب جائے گا تو اس طریقے سے پلسرات یہ جہنم کے اوپر ہے اس کے بعد پھر کنترا ہے پل چھوٹا سا اس کے نیچے سب کا کیا ہوگا یعنی دلوں کی تہذیب اور پاکی اور صفائی کی جائے گی اس کے بعد پھر جنت آئے گی اور جنت وہ بھی کب آئے گی ہمارے بھی وہاں بھی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ کھول دے سب سے پہلے ہمارے بھی جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد انبیاء داخل ہوں گے اور اس کے بعد پوری امت میں دنیا میں جتنی بھی امتیں آئیں گئیں ان تمام امتوں میں سب سے پہلی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی آپ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے جنت کے دروازہ کھولنے کا دروازے کھولے جائیں گے اس کے بعد لوگ جنت کے اندر جائیں گے اور جو کافر ہیں وہ ہی گر جائیں گے جہنم کے اندر اب اس کے بعد جب سب کچھ ہو جائے گا تو اللہ رب العامین موت کو دمبے کی شکل میں حاضر کرے گا اور اس موت کو جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا فرشتے کو نہیں ذبح کیا جائے گا جو ملک الموت ہے یہاں غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے کہتے ملک الموت کو ذبح کر دیا جائے گا نہیں ملک الموت کی کیا غلطی ہے ملک الموت تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے اس موت کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جسم دے دے گا دمبے کی شکل اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جنتیوں کو خلود اور سلامتی تمہارے لیے اور ہمیشگی اور جہنمیوں کہا جائے گا اب تمہارے لیے بھی ہمیشگی اب کسی کے لیے موت نہیں ہوگی موت کا مرحلہ ختم صاف جنتی جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے کسی کے لیے موت نہیں آئے گی تو یہ مراحل ہیں یہ واقعات ہیں کچھ اس ترتیب کے ساتھ میں پھر یہ دوہرا رہا ہوں کہ اس ترتیب پر بھی کوئی نس شریع نہیں ہے لیکن یہ علماء کا اشتہاد ہے احادیث اور آیات اور واقعات کی روشنی میں اور یہ ترتیب زیادہ صحت کے قریب ہے تو آج ہم پڑھیں گے نام اعمال کے تعلق سے مصنف فرماتے ہیں وہ تن تنسردواوین حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے میزان ذکر کر دیا شفاعت کا معاملہ بھی نہیں بیان کیا کے اس کے بعد شفاعت ذکر کریں گے آگے جا کر کے وہ وہ تن سر الدواوین وہ شہائف العمال و آخم کتابینی و آ خز کتاب شمالی او بورا ظہری اس کے بعد کیا ہوگا وہ وطن شروعین یعنی جو نام اعمال ہیں اعمال کے جو دفاتر ہیں ان کو کھول دیا جائے گا یا صحائف العمال یہ اعمال کے دفتر ہیں جن میں ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ لکھے جا رہے ہیں اللہ کی طرف دو فرشتے مقرر ہیں نا ہماری نیکیوں کو گناہوں کو سب لکھ رہے ہیں نیکیاں تین طرح کی لکھی جاتی ہیں ایک نیکی جس کا انسان ارادہ کرتا ہے اور عزم ہوتا ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نیت کی بنیاد پر اس کو اجر دیتا ہے یہ بھی نیکی ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ نیت اچھی رکھنی چاہیے آپ سوئیں اس نیت سے کہ ہم تحجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے پختہ ارادہ ہو اگر نہیں اٹھ سکے تو آپ کو نیت کا ایک سوا ملے گا آپ اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں آپ کی نیت یہ ہو یا طلبہ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اسے لوگوں میں پھیلائیں گے لوگوں کے عقیدے کی صلاح کریں گے وعد و نصیحت کریں گے دعوت ارشاد کریں گے یہ نیت ہے ان کی علم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ملا وفات ہوگی اس نیت کا ان کو اجر اور ثواب ملے گا حتیٰ کہ انسان جو دنیا میں کام کرتا ہے جیسے آپ مان لیجئے تندرست ہیں سنتوں کی پابندی کرتے ہیں صبح و شام کی دعائیں پڑھتے سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن کسی مصروفیت کی بنا پر اگر آپ وہ کام نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ ہر برامین آپ کو اس کا اجر اور ثواب دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ مصروف ہوگے فجر کے بعد آپ دعائیں پڑھتے ہیں صبح و شام کی عصر کے بعد پڑھتے ہیں یا کسی اور وقت میں پڑھتے ہیں لیکن مشغولیت کی بنا پر کسی دن آپ نہیں پڑھ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے آپ سفر میں ہوتے ہیں سنتیں معاف ہیں سفر کی وجہ سے آپ نے چھوڑا ہے تو اس سنت کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے چونکہ آپ جو حضر میں ہوتے ہیں مقیم ہوتے ہیں تو آپ سنتیں پڑھتے ہیں لیکن سفر کی وجہ سے معاف ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے تو انسان کی نیت ہمیشہ صاف اور پاک ہونی چاہیے نیت پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایک اجر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ایک وہ شخص جس کو اللہ ہر نے علم بھی دیا مال بھی دیا اور اپنے علم کے مطابق مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے سلا رحمی کرتا ہے بندوں کا اور رشتے داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں سب سے اونچا درجے والا انسان ہے علم بھی ہے مال بھی ہے اور علم کے مطابق مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دوسرا وہ بندہ جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے اس کی خواہش اور تمنا ہوتی کاش میرے بھی پاس مال ہو جاتا تو میں بھی اس آدمی کے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا اور اس طریقے سے جو رشتے دار ہیں ان کی صلاح رحمی کرتا تو اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے اس کو بھی اجر دیتا ہے اور نیت کے اجر میں دونوں برابر ہیں وہ عمل کرتا ہے اس کو زیادہ اجر اللہ دیتا ہے لیکن نیت کا جو اجر ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر دیتا ہے تو اس لیے نیت انسان کو ہمیشہ صاف اور صحیح ہونی چاہیے یہ سون ترمیزی کی روایت ہے صحیح روایت ہے یہ تو انسان جو نیت کرتا ہے نیکی کرنے کی اور پختہ عزم ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکا نیند نہیں کھلی اس کی مصروف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو عجر دیتا نیت صحیح ہونے کی وجہ سے دوسری وہ نیکی جو انسان کرتا ہے آپ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے ایک نیکی کرتے ہیں دس گنا اور دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے آپ دیکھیے ایک نیکی کرتے ہیں دس نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے دس سے لے کر کے سات سو گنا تک اللہ تعالیٰ اس نیکی کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے تو یہ نیکی بھی آپ کے لیے ہے تیسری وہ نیکی ہے کہ انسان کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے یاد رکھیے اس بات کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے دنیا کے لیے نہیں کہ اس کو موقع نہیں ملا اس لیے چھوڑ دیا یا گناہ کرنے کے لیے گیا لوگ آ گئے اب لوگ کیا کہیں گے اگر میں گناہ کروں گا لوگوں کے سامنے اس لیے چھوڑ دیا اس نے نہیں اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی لکھتا ہے گناہ کے ارادہ لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی لکھتا ہے تو یہ تین طرح کی نیکیاں انسان کے دفتر میں لکھی جاتی ہیں جو گناہ ہوتا ہے ایک تو انسان جو گناہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے انسان گناہ کرتا جھوٹ بولتا چوری کرتا بےمانی کرتا ہے خیامت کرتا ہے اور بہت سارے گناہ ہیں جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے ٹھیک ہے یہ تو واضح بات ہے اور دوسرا یہ کہ انسان اگر گناہ کا پکا ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ گناہ لکھتا ہے اس کا اگر پکا ارادہ ہے ہر حال میں اس کو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی رکاوٹ آگے اس وجہ سے نہیں کیا تو بھی اس وجہ سے چھوڑا اس نے اللہ کی وجہ سے نہیں چھوڑا اگر اللہ کی وجہ سے چھوڑے گا تو کیا ہو جائے گا وہ نیکی ہو جائے گی لیکن اگر اس کا پختہ عزم ہے ارادہ ہے کہ میں گناہ کر کے رہوں گا لیکن کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آگے نہیں کیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک گناہ لکھتا ہے کیونکہ اس کی نیت غلط ہے نیت کی بنیاد پر دیکھیے نیت پر دار و مدار ہوتا ہے اور وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے کا پہلے حدیث میں نے سون ترمیدی کی پڑھی تھی شروع کا حصہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العامن یعنی دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے تو دو قسم کا ذکر کیا ایک جس کو اللہ نے علم دیا مال دیا ٹھیک ہے اور اس نے علم کے مطابق مال کو خرچ کیا دوسرا وہ بندہ جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے وہ تمنا کرتا نیت اس کی صحیح کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسے خرچ کرتا تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اس کو حاضر دیتا ہے تیسرا وہ بندہ ہے جس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے اب علم نہ ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے کن کا کیا حق ہے تو اس صورت میں کیا کرتا ہے مال کو جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے اسراف کرتا ہے گناہوں کے کام میں خرچ کرتا ہے تو یہ گناہ ہو گیا اس کے لیے چوتھا وہ شخص ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس اگر مال ہو جائے گا تو میں اس برے انسان کے طریقے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے میں بھی ایسی کروں گا خوب عیاشی کروں گا خوب گناہ کروں گا خوب مال خرچ کروں گا ایسے ہی تو اللہ کے سر کیا فرماتے ہیں کہ دونوں نیت دونوں کی بری ہے تو بری نیت کی وجہ سے دونوں گناہ کے اندر برابر اس کو زیادہ گناہ ملے گا کیونکہ وہ گناہ کر بھی رہا ہے یہ بری نیت کا اس کو گناہ ملے گا کیونکہ اس کی نیت ہے پکی نیت گناہ کرنے کی ایسے حدیث آج صحیح بخاری مسلم کی ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ قاتل اور مختول دونوں جہنم کے اندر جائیں گے قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے صاحب کرام نے پوچھا جو قاتل ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے اس نے قتل کیا اسے جہنم کے اندر جائے گا مختول کیوں جائے گا جہنم کے اندر مختول جس کو قتل کر دیا گیا تمہارے بھی نے کیا فرمایا کان ہریشن اللہ قتل صاحب ہی وہ بھی حریش تھا اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر اس کی بھی پختہ نیت تھی کہ اس کو مجھے موقع مل جائے گا میں اسے قتل کر دوں گا موقع نہیں ملا اس کو لیکن اس کی نیت غلط تھی پکا ارادہ تھا قتل کرنے کا اسے اگر انسان گناہ ایک تو کرے تو اس کو گناہ ہوتا ہے اور یہاں دیکھ اللہ کی رحمت کے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے نیکی میں کیا ہے دس سے لے کر کے سات سو گنا تک اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے لیکن پھر بھی جہنم کے اندر زیادہ تر لوگ جائیں گے اتنی اللہ کی رحمت وسیع ہونے کے باوجود بھی گناہ ایک لکھا جاتا ہے یہ یعنی نہیں کہ گناہ کیا دس گنا گناہ لکھ دیا جائے نہیں اللہ رب اللہ عدل و انصاف والا ہے اللہ اپنے فضل سے نیکیاں بڑھاتا ہے لیکن عدل کی بنیاد پر اس کو ایک ہی گناہ دیتا ہے تو وہ آدمی جو بری نیت کرتا ہے پختہ اس کا ارادہ ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو بھی گناہ ملتا ہے تو یہ دو طرح کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک گناہ لکھے جاتے ہیں انسان کے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتے موجود ہیں دائنی طرف بائیں طرف انسان تو انسان سمجھتا ہے کہ میں خلوت ہوں حقیقت میں انسان کبھی خلوت میں نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے دو فرشتے بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں دو فرشتے بھی لگے ہوئے ہیں انسان کبھی خلوت میں نہیں ہوتا انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں تاریکی میں گرچے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ایک تو دیکھ رہا ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ہمارے ہر گناہ کو لکھ رہے ہیں ہر نیکی کو لکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا دفتر تیار ہوا ہے ایسا دفتر لا غادر و ولا کبیرتن اللہ حساہا ہر نیکی ہر چھوٹی بڑی نیکی ہر چھوٹا بڑا گناہ اس کے اندر درج ہو رہا ہے جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک انسان کے امال رہیں گے امال کا دفتر رہے گا سارے نیکیاں سارے گناہوں کو اللہ ابام کی طرف سے لکھا جا رہا ہے تو انسان سوچے حقیقت ایک انسان کبھی خلوت میں نہیں ہوتا ہے انسان کے ساتھ ہمیشہ فرشتے تو رہتے ہی ہیں اور اللہ ابراہین بھی عرشتے انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگرانی میں انسان رہتا ہے اس لیے انسان پھر کیوں گناہ کرتا ہے انسان کو ہمیشہ یہ چیز سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے فرشتے درج کر رہے ہیں ہم کہاں پر سکتے انسان نہیں دیکھ رہا ہے تو انسان کر ہی کیا کر سکتا ہے انسان کیا کر سکتا ہے کہ انسان کو حساب کتاب لینا نہیں اللہ کو حساب کتاب لینا اللہ تعالیٰ اور فرشتے لکھ رہے ہیں جو ہر چیز کو لکھ رہے ہیں کسی چیز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو انسان کے اندر یہ نیت اور اگر پیدا ہو جائے احساس تو انسان گناہ نہیں کرے گا تو اس طریقے سے یہ نیکیاں انسان کے لکھی جاتی ہیں اور یہ گناہ اس طریقے سے انسان کے لکھے جاتے ہیں اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے بغیر مال انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے اور مال آ گیا اس کے پاس اور علم نہیں ہے کہاں خرچ کرنا ہے ہم کو تو جب علم نہیں ہے تو غلط طریقے سے کمائے گا بھی اور غلط جگہوں پر جا کر خرچ بھی کرے گا تو اصل چیز کا انسان کی نیت انسان کا علم اور اس کا عمل مال جو ظاہری چیز ہے یہ معیار نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل معیار کیا ہے انسان کا علم اور عمل انسان کی اچھی نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیے نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اجر دیتا ہے اور ایک دوسرے آدمی کو کیونکہ اس کی پکی نیت ہے گناہ کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو گناہ بھی دیتا ہے تو انسان کی قدر و قیمت مال سے نہیں ہوتی ہے انسان کی قدر و قیمت اس کے علم سے ہوتی ہے اس کے عمل سے ہوتی ہے اس کی حسینیت سے ہوتی ہے اس کے اخلاق سے ہوتی ہے اس کے دین پر عمل پیرا ہونے کی دینداری اور تقوا کی جیسے ہوتی ہے ان نہ کرم اللہ خاکم یہ خوبصورتی یہ خاندان یہ مال یہ دولت یہ منصب یہ کپڑے یہ اونچے اونچے موبائل قیمتی قسم کی گاڑیاں قیمتی قسم کے محلات دکانیں بزنس یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے اصل معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ہے تقوا ہے عقیدہ ہے عمل ہے حسنیت ہے علم ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ اصل معیار ہے تو اس طریقے سے قیامت کے دن یہ اعمال پیش کیے جائیں گے نام اعمال فعاخذ کتاب ہو بھی امین کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان کا نام اعمال دائنا ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ اہل ایمان ہوں گے وہ آخذ کتاب ہو بھی شمال ہی اور کچھ ایسے ہوں گے جو ان کو نام اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا میں ورائے ادا ہی یا ان کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تین طرح کے لوگ ہوں گے یا تین طرح کا معاملہ ہے ایک معاملہ تو یہ ہے کہ ہر شخص جو اہل ایمان ہوں گے سچے مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نیک متقی موحد متب سنت ان سارے لوگوں کو دائن ہاتھ میں نام امال دیا جائے گا اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں دوسرا جو کافر ہیں منافق ہیں مشرق ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے اومی ورا یا قرآن میں اللہ حربرام دونوں باتوں کو ذکر کیا ہے سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ اما منوت یا کتاب ہو ورا اوہر فصو فید او فید ابرا صلاح جس کا نام ہمارا اس کے پیچھے سے دیا جائے گا پیٹھ کے پیچھے سے اس میں زیادہ اس کے لیے توہین ہے اس کے لیے زیادہ اس کے اندر یہانت ہے ذلت ہے کہ سامنے سے نہیں پیٹ پیچھے اس کو دیا جا لے اپنا نام ہے یعنی اس کے لیے زجر ہے توبیخ ہے اس کے لیے احانت ہے اس کے لیے ذلت ہے کہ پیٹ پیچھے سے اس کو دیا جا رہا ہے تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو پیٹ پیچھے سے ان کا نام یا مال دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو ان کے آگے سے بھی دیا جائے گا یہ بھی ہے جیسا کہ اللہ ابرامی نے اور دیگر آیتوں کے اندر بیان کیا فام منوت یا کتاب ہو بھی امین سور حاقہ کے اندر فیق الحا و مقر و کتاب یا انیغ تو انی ملاق حسابیا اس کے بعد اللہ فرماتا و اما منوت یا کتاب ہو بھی شمالی فیقول و یا علیہ تنی لموتا کتاب یا ادری ما ادرما حسابیا یا لئی کانت ن ما اما انی مالیا حلقہ انی سلطان سب برباد نہ مال کام آیا نہ بادشاہت کام آئی کچھ کام نہیں آیا جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں نام حمال دیا جائے گا تو جو کفار منافقین اور مشرقین ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اب جو مومن ہے لیکن نافرمان ہیں گنہگار ہیں ان کو کس ہاتھ میں دیا جائے گا دائنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اس کے بارے میں علماء کے دو اخوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے ایمان کی بدولت امام شیخ ابن وسمیر رحمتہ اللہ نے اسی بات کو راضی قرار دیا کہ جو بھی ایمان والے ہیں چاہے ایمان کے مطابق ان کا عمل ہو نہ ہو ان کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اگر متی فرما بردار ہے تو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اس دائن ہاتھ میں لیکن اگر آشی نا فرمان ہے ایمان تو ہے جیسے آج دیکھیے بہت سارے مسلمان اللہ پر ایمان ہے نبی پر ایمان ہے آخرت پر ایمان لیکن گناہ بہت کرتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں بدعت و خرافات کے رسیہ اور گناہ جھوٹ زناکاری یاسی چوری بےمانی ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ایمان ہے ان کے پاس تو اس طرح کے جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں علماء کے ہاں دو قول ہیں ایک قول تو یہ کہ ان کو دائن ہاتھ میں اور شیخ ابن السمین رحمۃ اللہ نے اسی کو راض قرار دیا اور دوسرا قول یہ کہ نہیں ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا علم عند اللہ شبان ہو تعلیٰ تو اس طریقے سے نام امان لوگوں کو دیے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں اس کے بعد کہ جس طرح کے اللہ رب اللہ نے فرمایا وہ کلو انسان الزمنا ہو تو فی انقی و نخر جل القیامت کتاب القاہ منصورہ اقرا کتابک کفا بے نب سے کلیوم علیہ کا حسیبہ یہ سور اسرا کی آیت ہے یہ دو آیتیں ہیں کہ ہر انسان کو جو اس کا عمل ہے ہم نے اس کے گلے میں باندھ رکھا ہے ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں ہم نے باندھ رکھا ہے تاہر مانے یہاں پر عمل مراد ہے جو انسان عمل کرتا ہے نخرج لوحی عمل قیامت کتابہ قیامت کی دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے نام اعمال یلقا ہو منصورہ جسے وہ اپنے سامنے پائے گا کھلا ہوا القاع منصورہ کھلا ہوا اسے پائے گا تو اللہ کیا فرمائے اقرا کتاب اپنے نام اعمال کو پڑھ لو اور قیامت کے دن ہر بندہ پڑھ لے گا ہر بندہ دنیا میں چاہے جاہل تھا ان پڑھ تھا لیکن قیامت کے دن ہر بندہ اپنے نام اعمال کو پڑھ لے گا ایسا کیوں ہوگا اللہ بلا حدر انصاف والا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پڑھنے والے نے غلط پڑھ دیا ہے جیسے مان لیجیے آج ہمیں انگلش نہیں آتی ہے فرض کریں میں کسی کے پاس جاتا ہوں بھائی اس کا ترجمہ کر دیجیے اب وہ غلط بھی ترجمہ کر سکتا ہے نا ہم کو نہیں معلوم کہ خوب بنا دیا ہم کو غلط ترجمہ اس نے کر دیا یا آپ کو عربی نہیں آتی ہے کسی کے پاس کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے اب آپ کو بھی عربی زیادہ نہیں آتی ہے لیکن اپنے کمی کو چھپانے کے لیے کسان کیا کرتا ہے غلط ترجمہ کر دیتا کہ یہ نہ کہے کہ بھائی اس کو تو عربی نہیں آتی ہے دعویٰ کرتا عربی کا عربی نہیں آتی انسان غلط سلط ترجمہ کر کے دے دیتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ راستہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ زبیر کے رہنے والے ہیں تو انسان کو راستہ نہیں معلوم لیکن بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ آپ ایسے جاؤ ایسے جاؤ غلط بات نہیں بتانا چاہیے اگر آپ کو راستہ نہیں معلوم لیکن انسان کس سے بچنے کے لیے کہ سمجھے گا کہ بھائی یہاں زبیر کے رہنے والا اس کو راستہ نہیں معلوم اب شرم آ جاتی ہے اس کو تو اس سے بچنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے غلط راستہ بتا دیتا ہے اب بیچارہ دوسرا بھٹک جاتا ہے تو انسان گنہگار ہوگا آپ کو جو نہیں معلوم نہ بتائیے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سب کو صلاحیت دے دے گا پڑھنے کی دنیا میں مدرسے میں نہیں گئے اسکول میں نہیں گئے یہ بھی سیری علی بات تھا اس کو نہیں معلوم جاہل ہے ایک دم نیرا لیکن قیامت کے دن اپنے نام عمل کو پڑھ لے گا وہ اقرا کتاب ہے کہ پڑھو اپنا عمل نام عمل اللہ تعالیٰ سب کو صلاحیت دے دے گا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ غلط ہے ترجمہ کیا گیا میں نے تو یہ نہیں کیا میں نے تو کیا نہیں سب وہ پڑھے خود پڑھیں گے کفا بینب سے کلیو محل کا حسیبہ آج تم اپنے حساب کے لیے خود کافی ہو انسان پڑھ لے گا سارا نام اعمال کٹھا چٹھا اس کے سامنے موجود ہے انکار نہیں کر سکتا ہے وہ تو انسان خود اپنے آپ کا محاسب ہوگا خود اپنا گویا کہ انسان نے حساب لے لیا تو اس طریقے سے سب کا حساب کتاب لیا جائے گا سب کا حساب کتاب اور ہر آدمی کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا اور اس طریقے سے پہ نام اعمال کو انسان پڑھے گا پھر آگے پڑھماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ شب اللہ الخلائقہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا حساب لے گا الخلائق یہ خلیقہ کی جمع ہے مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات اور یہ اغلبیت کی بنیاد پر ہے ورنہ ہر مخلوق کا حساب نہیں ہوگا جیسے جانور ہیں چوپائے ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا البتہ ان کا قصاص ہوگا اللہ کے سر کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی سینگ والے جانور نے بکری نے کسی بے سینگ والی کو بھی مارا ہوگا تو قیامت دن اللہ تعالیٰ بے سینگ جو بکری ہوگی اسے سینگ عطا کر دے گا اور کہے گا کہ تو بھی بنا قصاص لے لے تو قصاص کے طور پر ہوگا یہ حساب کتاب نہیں ہوگا نمبر دو انبیاء انبیاء کرام کا بھی حساب نہیں ہوگا اگر اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے حساب دو طرح کا ہوتا ہے ایک حساب یہ ہے حساب مناقشہ یعنی گہرائی کر کے ساتھ حساب لینا اور ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ٹھیک ہے اور عذاب والا حساب تو یہ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوگا البتہ ایک حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چشپوشی کرے گا بندے مومن سے کہے گا کہ ہاں تم نے گناہ کیا تھا بندہ کہے گا ہاں ہم نے گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان دلائے گا کہ میں تجھے معاف کر دوں گا تو اس طرح کا جو حساب اس کا حساب یسیر کہا جاتا ہے تو یہ حساب یسیر انبیاء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کر کیا کرتے تھے اللہ حاصب نے حساب سیرہ اللہ تعالیٰ تو میرا آسان حساب لینا آپ یہ دعا کرتے تھے نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حاصب نے حساب سیرہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آسان حساب لینا آج ہم دنیا کا ہر گناہ کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے اندر ضرور لے کر کے جائے گا جائیں گے جنت کے اندر یہ انسان سوچتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جانے والے سب کے سردار ہیں لیکن کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں حساب نہیں سیرا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آسان حساب لینا سخت حساب نہ لینا اللہ کے کے منوق شاق الزبیوم القیامہ جس کا مناقشہ کر دیا گیا ایک ایک چیز کا حساب لے لیا گیا وہ عذاب دے دیا جائے گا کیا ہوگا عذاب دے دیا جائے گا پھنس جائے گا وہ اگر ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا پوری زندگی کا حساب انسان آج بھی دیکھیے اگر ہر چیز کا انسان حساب لینا شروع کر دے تو انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے جس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ خامی کچھ نہ کچھ تو ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے کچھ نہ کچھ کمی تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے تو اس اس طریقے سے دو طرح کا حساب ہوگا تو ایک حساب یہ سیر ہوگا معمولی قسم کا حساب اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کہ آگے مسلم خود بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ اعتراف کروائے گا بندے مومن سے تو بندہ اعتراف کر لے گا کہ ہاں یہ میں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان دلا دے گا کہ ہم تجھے معاف کر دیں گے گھبرانے کی بات نہیں وہ سارے گناہ کے اعتراف کر لے گا اور ایک ہوگا عذاب دینے والا حساب تو اگر وہ ہوگا تو اللہ کے سر کے حدیث جس کے ساتھ یہ مناقشہ ہوگا اسے عذاب دیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا اس کا پس جانا مشکل ہے تو یہ جو حساب ہوگا یہ امبیا کے ساتھ نہیں ہوگا ایسے ہی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے وہ جسے بارہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ آپ رن کہ میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا حضرت مساء اسلام کی امت پیش کی گئی اور عیسیٰ اسلام کی امت پیش کی ساری امتیں پیش کی گئیں ایسے انبیاء بھی ہمارے سامنے آئے جن کے پیچھے چلنے والے ایک دو تھے کچھ انبیاء ایسے بھی تھے جن کا کوئی امتی نہیں تھا کوئی ان کسی نے ان کی بات نہیں مانی تو کیا وہ ناکام تھے نہیں اللہ نے ان کو جو پیغام دیا اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پہنچا دیا توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہمارا کام لوگوں کو صحیح راستہ بتا دینا ہے اب اس پر عمل کرنا توفیق دے رہا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس لیے کثرت یہ معیار نہیں ہے کسی کے حق پر ہونے کی کہ آپ کی پارٹی آپ کی جماعت لوگ بہت زیادہ آپ حق پر ہیں زیادہ ہونا چاہیے لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا یہ ہوگا ہفتے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہل حق کی کثرت ہوگی آج تک اہل حق کی کثرت نہیں ہوئی ہے ہر زمانے میں مشرقین کفار گنہ گار فاسق فاجر منافق زیادہ رہے ہیں مطلوب ہے یہ کہ حق کی جماعت حق تک زیادہ ہو لیکن کیا یہ عمل میں ایسا ہوا ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اس لیے کثرت کہ کسی کی جماعت کے لوگ بہت زیادہ ہیں اس پر اسے ناز ہو فخر ہو اور کہے کہ میں ہی جو ہے حق پر ہوں یہ دلیل نہیں ہے اللہ رب العامی نے ہنستے نور اسلام کو بھیجا کتنے سال تک وہ نے لوگوں کو دعوت دیا جی نو سو پچاس ہزار ماشاء اللہ ساڑھے نو سو ہزار تک کتنے ایمان لے کر آئے تھے او قلیل بہت کم ایمان لے کر آئے تھے عبداللہ بن عباس بات ہے کہ اسی بیاسی لوگ ایمان لائے تھے ساڑھے نو سو سال کی دعوت کا نتیجہ اسی بیاسی لوگ کتنے لوگ اسی بیاسی ساڑھے نو سو سال کتنی تعداد ہے اسی بیاسی کے معنی کچھ نہیں ہے لیکن وہی حق پر تھے حق پر کون تھا وہی لوگ حق پر تھے اس لیے انسان یہ کثرت یہ معیار نہیں ہے اور انسان جو دعوت دے اسے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتے رہے دعوت ہمارا کام دعوت دینا ہے توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی میں اپنے والد کو بلا رہا ہوں والدہ کو بلا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں نہیں سمجھ رہے وہ لوگ بھائی نہیں سمجھ رہا آپ لگے رہیے کام میں آپ کا کام لوگوں کو دعوت دینا توفیق دینا اللہ رب العالمین کام ہے آپ دعا کریں ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی خامی ہو ہماری دعوت دینے میں اخلاص نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے عمل میں تعداد ہو ہم کہتے کچھ ہیں اور ہمارا عمل کچھ اس کے برعکس ہو اب وہ کبھی جانتے ہیں ہمارے گھر والے اس لیے ہماری بات نہیں مان رہے اب میں کتنا گنہ گار ہوں آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے نہیں انسان جانتا ہے کہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین گناہوں کو چھپا دیا ہے اگر گناہ سب کے سامنے حاضر ہو جائیں تو انسان جو ہے کسی سے ملاقات نہ کرے اور اگر گناہوں کے اندر بدبو ہو اس سے پہلے میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک شیخ تھے قاضی شال شیخ فوزان وہ کہا کرتے تھے کہ اگر گناہ کے اندر بدبو ہو تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے ملاقات نہیں کرے گا اتنا ہم سے گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ ڈال دیا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے قول اور ہمارے عمل میں تضاد ہو ہم زبان سے کہتے کچھ ہیں اور ہمارا عمل اس کے برعکس ہو اب جو جان گیا کہہ گیا ارے تو میں جانتا ہوں کیسا ہے تم تو نہیں آپ کی بات مانے گا آپ کی بات نہیں قبول کرے گا اسی لیے کسی آدمی کے بارے میں اگر جاننا ہے تو جہاں اس کی پرورش ہوئی ہے جہاں اس کی نشو نما ہوئی وہاں جا کر کے دیکھیے آپ تو آدمی وہاں کیسا ہے باہر تو سب اچھے رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ ادھر ادھر لیکن جہاں آپ کی نشو نما ہوئی جہاں آپ پلے بڑھے جہاں آپ کی جوانی گزری جہاں آپ نے زندگی کا اکثر حصہ گزارا وہاں جا کر کے دیکھیے وہ آدمی کیسا ہے تب جا کر کے انسان کی دینداری کا اصل اندازہ ہوتا ہے باہر تو سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں کیونکہ سب کی ایک دوسرے ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں اس لیے باہر سب ایک دوسرے سے بڑے اچھے سے پیش آتے ہیں گھر جا کر کے دیکھیے ہمارا جو ملک ہے آبائی وطن ہے جہاں ہماری پرورش ہوئی جہاں ہم بڑھے وہاں ہمارا رویہ کیسا ہے وہاں کے لوگوں کا ہمارے بارے میں تبصرہ کیا ہے تب جا کر کے صحیح اندازہ ہوتا کہ انسان کیسا ہے کتنا گناہ کیا آپ نے وہاں پر کتنا کتنا گناہ اور کتنا ظلم زیادتی کی کیا کچھ کیا وہ جا کر کے وہاں پر انسان کو معلوم پڑتا ہے جی ہاں تو اس طریقے سے یہ اللہ رب الامن جو ہے میں کیا بتا رہا تھا بتا یہ رہا تھا کہ یہ قیامت کے دن اللہ رب الرامن سب کو حاضر کرے گا اور ہمارے نبی نے جو بتایا کہ آئے گی امت اور میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں تو آپ سے کہا جائے گا نہیں ہم آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں پھر ایک بہت بڑی امت ظاہر ہوگی تو یہ کہا جائے گا تو تو آپ کی امت کے لوگ ہیں تو اس میں کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے پیچھے چلنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا ان کی بات کسی نے مانی ہی نہیں کیا ان کے پیش کرنے میں کوئی خامی تھی نہیں معصوم ہوتا ہے انبیاء اللہ کی طرف سے موفق ہوتے ہیں توفیق ہوتی ہے لیکن توفیق نہیں ملی ان کو ہمارے نبی نے اپنے چچائی ابو طالب کو کتنی نصیحت کی لیکن توفیق نہیں ملی کیا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پیش کرنے میں کوئی کمی تھی کوئی خامی تھی نوز بلا آپ نے بتایا ان کو لیکن توفیق نہیں ملی ہدایت دینا توفیق دینا اللہ العالمین کا کام یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے یہ ہمارا کام لوگوں کو بتا دینا تو یہ معیار نہیں ہے کہ ہمارے جماعت کے بہت دنیا میں سب زیادہ ہماری جماعت کے لوگ ہم حق پر ہو گئے ایسا نہیں ہے یہ کبھی معیار نہیں رہا معیار تقوا دینداری ہے کتاب و سنت ہے آپ اکیلے ہیں آپ اکیلے جماعت ہیں اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے کا امت اکیلے امت تھے وہ آپ اکیلے جماعت ہیں حق پر ہیں جماعت ہیں آپ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر آدمی اکیلا ہے اور وہی حق پر وہی جماعت ہے جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے حق پر جمے رہنا اسی کو جماعت کہا جس کے پاس حق ہوگا وہی جماعت ہے جس کے پاس حق نہیں ہے وہ جماعت نہیں ہے جماعت اس معنی میں ہے کہ وہ غلط جماعت ہے لیکن جماعت حق کا نہیں ہے وہ تو انسان اگر حق پر ہے اکیلے ہے تو نہیں تنہا وہ جماعت ہے وہ وہ کلیلو میں نوازی ہے شکر میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں کتنے مسلمان آس پاس میں رہتے ہیں دیکھیے یہاں پہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں زیادہ ہیں کم ہیں نماز پڑھنے والے کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں پوری دنیا میں ہاں؟ نبے پرسینٹ نماز نہیں پڑھتے ہیں دس پرسینٹ پڑھتے ہیں ہے نا پانچ پرسینٹ وہ بھی فجر پڑھتے ہیں پانچ پرسینٹ فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں ہے نا اس طرح کے مسلمان تو کیا جو نماز نہیں پڑھتے ہوئے پر ہوگے نہیں قیمتی چیز ہمیشہ کم رہتی ہے آپ کو کوے اور چیل گدھ بہت نظر آئیں گے لیکن بعض پرندہ آپ کو شاہین نہیں نظر آئے گا بہت کم نظر آئے گا لوہا لکڑ بہت ملے گا لیکن سونا چاندی ہاں نہیں زیادہ ملے گا تو اس طریقے سے یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی آدمی زیادہ ہے کسی جماعت کی تو حق پر ہے معیار ہمیشہ سے ایک ہے اللہ رب العامین کا اور وہ حق پر ہونا آپ اکیلے آپ اکیلے امت اور جماعت ہیں آپ اکیلے ان پر ہیں تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے بھی جو ہے ہمارے بھی نے کیا فرما حدیث کے اندر کہ ستر ہزار ایسے لوگ ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب و کتاب کے تو یہ لوگ بھی حساب نہیں لیے جائیں گے کیونکہ ان کا حساب نہیں ہوگا جن کے بارے میں اللہ کے سلم نے فرمایا تو یہاں جو اللہ محسن نے بیان فرمایا ہے کہ وہ حاصب اللہ الخلاح خا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا حساب لے گا تو میں بتا یہ رہا تھا کہ تمام مخلوقات میں لوگ مستثنا ہیں انبیاء مستثنا ہیں اس طریقے سے چوپائے جانور مستثنا ہیں یا ستر ہزار لوگ جن کے بارے مانوی نے بشارہ سنائی کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے وہ بھی سے مستثنا ان کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا لیکن اغلبیت کیا ہوگا سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ یخلوب عبد المن اور اللہ ابراہین اپنے بندے مومن کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا اکیلے بھی اس کے ساتھ ہوگا کوئی اور نہیں ہوگا یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت فیوقر جنوبی تو اللہ تعالیٰ اس کو اقرار کروائے گا اس کے گناہوں کا کما وش فضا لکھا فل کتاب و سننا جیسا کہ کتاب و سنت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے تو اللہ ابراہین بندے مومن کے ساتھ علیحدگی اختیار کرے گا اور اس نے جو گناہ کیا ہوگا اس گناہ کو اس کا اقرار کروائے گا اور اس بندے مومن کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تم نے یہ کام کیا کہے گا ہاں تم نے کام کیا ہاں یہاں تک کہ ہر گناہ کا اعتراف کر لے گا پھر اللہ فرمائے گا میں نے تمہاری دنیا میں پردہ پوشی کر دی اب آخرت کے اندر بھی یہاں بھی میں تمہاری پردہ پوشی کرتا ہوں اب دیکھیے اللہ ابامن سب کے سامنے نہیں کرے گا بندے مومن کو رسوا تنہائی میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا اس میں زیادہ رحمت ہے ایک تو یہ جیسے لوگ بھرے ہیں سب آدمی اس کے گناہوں کو گنائے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا جاؤ میں معاف کر دیتا ہوں لیکن رسوا بھی تو کر دیا نا آپ نے سب کے سامنے کہ نہیں کیا رسوا تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا یہ ظلم کیا اللہ کہ جاؤ میں معاف کر دیتا تو رسوا کرنے کے بعد آپ نے معاف کیا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا رسوا نہیں کرے گا اسے تنہائی میں صرف اسے معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے گناہ تھے جو ہم نے کیے تھے وہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے دنیا میں پردہ ڈال دیا اب قیامت کے دن بھی میں اس پر پردہ ڈال دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا ہمیں بھی پردہ ڈال دینا چاہیے اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی گناہ جانتے ہیں تو لوگوں کے سامنے مت بیان کریں اسے اگر آپ اس کی صلاح چاہتے ہیں اس کے سامنے جا کر کے بیان کریں پیٹ پیچھے بیان کرنا غیبت ہو جاتی ہے کیا ہے غیبت اللہ تعالیٰ ستیر ہے ستیر پردہ ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں پردہ ڈالنا معاف کر دینا درگزر کر دینا یہ اہل ایمان کی خوبی ہے یہ توازل خاکساری ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے یہ نہیں کہ اگر کسی سے لفزش ہوگی گناہ ہو گیا سب کے سامنے جا کر کے بیان کر دینا اے تو میں اس کو جانتا ہوں فلاں کو جانتا ہوں تو ایسا ایسا ہے نہیں غلط بات ہے یہ اللہ یہ کہ اگر آپ سے مشورہ لیا جائے امانت اور مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے شادی کا پیغام آتا ہے کسی کے پاس اب آپ یہ کہیں کہ بھائی نہیں ہمیں اس کو گناہوں کو چھپا دینا چاہیے شراب بھی پیتا ہے بیڑی سگریٹ بھی پیتا ہے غلط کام کرتا ہے اب رشتہ آ گیا آپ سب کچھ جانتے ہیں لیکن آپ نہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا بتا دوں گا تو لوگوں کو معلوم پڑے گا تو دوستی ہماری ختم ہو جائے گی نہیں آپ کو وہاں پر بتانا ضروری ہے یہ امانت داری ہے دیانت داری ہے یہ المستشار اور جسے مشورہ لے جائے وہ امانت دار ہوتا ہے وہاں رشتے داری نہیں وہاں آپ یہ بتائی کہ ہاں یہ لڑکا ایسا ہے میں اس کو جانتا ہوں شراب پیتا ہے کیونکہ جو جو انسان گناہ کرتا ہے وہ چھم کر کے کرتا ہے سب کے سامنے نہیں کرتا ہے کچھ لوگوں کو معلوم پڑتا ہو سکتا ہے باپ کو نہ معلوم ہو سکتا ہے اس کی ماں کو نہ معلوم لیکن وہ چھپ کے چھپ کے پیتا ہے سب کو لوگوں کو معلوم ہے لیکن اب تک بات نہیں پہنچی ہے تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ بھائی کوئی ایسا ہے اور رشتہ آیا تو آپ بتا دیں بھائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ لڑکیوں کو میں جانتا ہوں گنہگار ہے شراب پیتا ہے بیڑی سگریٹ پیتا ہے ایسا یاشی کرتا ہے فنا اس کی گرل فرینڈ ہے میں جانتا ہوں میرا ساتھی ہے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے آپ اس کو بتا دیں یہ غیبت نہیں ہے یہ بتانا ضروری تھا کہ کسی لڑکی کی زندگی نہ خراب ہو یا اس کے اندر شرک ہے بدعت اور خرافات ہیں ٹھیک ہے شرک کرتا ہو بدعت اور خرافات کرتا ہے آپ اس کو بتا دیں کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں شراب نوشی بھی معاف ہو سکتی لیکن شرک معاف نہیں ہوگا کہ انسان بغیر کے مر گیا تو بہرحال اگر کوئی خامی کمی ہے آپ سے مشورہ لیا جائے آپ کو بتا دینا ضروری ہے یہ غیبت کے اندر نہیں آتا لیکن اگر آپ سے کوئی نہ پوچھے تو آپ اس کو نصیحت کریں اس کے سامنے جا کر بیان کریں لوگوں میں عام کرنے سے کیا ہوگا وہ صحیح نہیں اللہ یہ کہ کوئی آدمی کھلے عام کرتا ہے اگر کھلے عام کرتا ہے تو اس کو کھلے عام بیان کیا جائے گا اس میں کوئی مسا نہیں کھلے عام سب کے سامنے شراب پیتا ہے سب کے سامنے گناہ کرتا ہے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تو وہاں پھر یہ معاملہ نہیں یہاں معاملہ اس کا جس کا معاملہ چھپا ہوا ہے جس کا معاملہ پردے میں اس کو پردے ہی میں رہنے دیجیے اس کے پردے کو چاک مت کیجیے اگر چاک کرنا ان لوگوں کے سامنے جو آپ سے مشورہ طلب کریں نصیحت طلب کریں تو وہ اپنے گناہوں کے اعتراف کرے گا تو اللہ جو ہے تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تیری پردہ پوشی کی آج تیری مفرد میں فرما دیتا ہوں یہ سب بخار مسلم کی حدیثیں ہیں جی اور اس طریقے سے اللہ اسے معاف کر دے گا کہ کوئی اس کے گناہ کے بارے میں نہ سن پائے گا نہ کوئی دیکھ پائے گا نہ جان پائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں وہ امل کفار رے کفار فلاح صبو نہ محاسبہ تو ان کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا ایسا محاسبہ کہ منتو زن و حسنات و سیاحت ہو کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں یہ محاسبہ ان کا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا یہ محاسبہ محاسبہ ان کا یہ کیوں نہیں ہوگا ہاں؟ ان کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہے بھائی اللہ پر ایمان ہی نہیں ان کا تھا ان کے پاس نیکیاں ہی نہیں تو پھر کیسے حساب ان کا موازنہ میزان ہوگا ترازو کہاں کیا جاتا ہے جہاں نیکی اور بدی دونوں ہوں اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نیکی زیادہ یا بدی زیادہ ہے وہاں پر میزان ہوگا ترازو اور حساب لیا جائے گا لیکن جس کے بارے میں معلوم ہی ہے کہ پورا کا پورا برا ہی ہے اس کے پاس ایمان نہیں اللہ پر ایمان نبی پر نہ آخرت پر ایمان اس کے پاس کچھ نیکی ہے ہی نہیں ہے تو اس کو تولنے کی ضرورت ہے ہاں؟ اس کو نہیں تولا جائے گا اس کے تولنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے یہ حساب اس کا نہیں ہوگا یہ حساب اس کا نہیں ہوگا فن اللہ حسنات الحم کیونکہ ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں اور جو کچھ دنیا کے لحاظ سے کیا انہوں نے دنیا میں ان کو مل گیا اللہ ان کو صحت دی مال دیا دولت دیا عزت دی منصب دیا دنیا میں ترقی دی اولاد دی اچھی تعلیم دی یہ سب اللہ کی طرف سے نا اللہ نے دے دیا دنیا میں ان کو دنیا میں مل گیا ان کو آخرت ملے گا نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں لانے والے اللہ پر ان کے پاس ایمان نہیں تھا تو دنیا آخرت ان کو کچھ نہیں ملے گا اس لیے ایسا محاسبہ ان کا نہیں ہوگا کون سا محاسبہ جس میں ان کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے کیونکہ ان کے پاس نیکی ہے ہی نہیں ہے نیکی ان کے پاس نہیں جب نیکی ہی نہیں ہے تو معلوم واضح ہے کہ سب جہنمی ہیں ان کو تولنے کی کیا ضرورت ہے ان کا حساب لینے کی ضرورت کیا ہے ولا کن تو فتو حسا ہاں ان کے برائیوں کو گنا جائے گا شمار کیا جائے گا وہ یقرون ابھی وہ خزون نہ ہا اور اس کا وہ اقرار کریں گے اور اس طریقے سے اس کی وجہ سے ان کو رسوا کیا جائے گا یہ چیز ہوگی کہ تم نے ایسا کیا ایسا کیا سارے گناہ تمہارے ہیں یہ شرک ہے کفر ہے یہ ساری چیزیں لیکن ان کا حساب و کتاب اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ان کی نیکیاں تولی جائیں کہ چلو بھائی ان کی نیکی ایک ایک پلرے میں رکھو برائی ایک پلرے میں رکھو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہیں البتہ جو کچھ انہوں نے گناہ کیا دنیا کے ظلم اور جاتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر ان تمام چیزوں کو تمام لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے گا تو اس طریقے سے ان کا جو حساب ہوگا محاسبہ ہوگا یہ محاسبہ نہیں ہوگا جس طریقے سے اہل ایمان کا ہوا ہوگا جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی اور بدی بھی ہوں گے جس طریقے سے ان کا ہوگا ایسا ان لوگوں کا نہیں کیا جائے گا بلکہ ان لوگوں کا جو ہوگا وہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں کا اعتراف کروایا جائے گا اور وہ پھر وہ اعتراف کے بغیر رہ نہیں سکیں گے تو یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا ایک اور بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ عن الدین ارسلہ ولانس الن المرسلین کہ جن کی طرف لوگوں کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی ہم سوال کریں گے اور جن کو ہم نے بھیجا مرسلین رسول جو آئے ہیں ان سے بھی ہم سوال کریں گے اس آیت کو لے کر کے بہت سارے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ انبیاء کا بھی حساب سوال جواب ہوگا اس کا جواب یہ کہ نہیں یہ صرف جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھے گا کہ اللہ رب العامین نے آپ کو جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا یہ صرف اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ان کا حساب نہیں لیا جائے گا یہاں صرف سوال کیا جائے گا ان سے کہ ہم نے آپ کو دیا تھا پیغام توحید کا پیغام سنت کا دین اور شریعت کا آپ نے اسے لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا انبیاء سے اور وہ حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام سے پوچھے گا تو ان کی قوم انکار کر دے گی یہ کیا نام کیا نام یہ نور علیہ السلام تو ان کی قوم انکار کر دے گی ان کی قوم انکار کر دے گی کہے گی نہیں ہمارے پاس نور علیہ السلام نے نہیں پیغام دیا انکار کر دیں گے نور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہے گا کہ ہم نے تیرے پیغام کو پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس کون گواہ ہے تو یہ جو امت ہے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جا کر کے اس دن گواہی دے گی کہ نور علیہ السلام نے پہنچا دیا ہے کیسے اس امت کو معلوم ہوگا کہ نور اسلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا کیسے معلوم پڑے گا اس امت کو ہاں؟ جی قرآن اللہ نے بیان کیا ہے ہمارے میرے حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ انبیاء کو جو پیغام دیا گیا پیغام انہوں نے پہنچا دیا قرآن برحق ہے اس پر ایمان ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کے سر کی حدیثیں ہیں اللہ کے سر برحق ہیں آپ کی باتیں برحق ہیں اس لیے امت گواہی دے گی قیامت کے دن کہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں نور علیہ السلام نے تیرے پیغام کو تک پہنچا دیا جی تو یہ سوال کیا جائے گا حساب نہیں ہوگا تو جو جن لوگوں نے اسے یہ سمجھا کہ ان سے حساب لیا جائے گا ان کا سمجھنا صحیح نہیں ہے یہاں پر صرف ان سے سوال کیا جائے گا جب ان کی قوم انکار کرے گی تو اللہ ان سے پوچھے گا ہاں یہ تو کہہ رہی کہ آپ کی قوم کیا آپ نے نہیں پہنچا تو کہیں گے نہیں ہم نے تیری تیرے پیغام کو پہنچا دیا اللہ تعالیٰ گواہ لاؤ تو اللہ کہیں گے کون گواہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی اور یہ تمام نبیوں کے ساتھ ہوگا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور امت ہیں یہ امت جا کر کے قیامت کے دن گواہی دے گی کہ تمام نبیوں نے اللہ کے پیغام کو کما کو پہنچا دیا کسی نے کوئی جو ہے کمی اور کٹوتی نہیں کی تو یہ ان سے محاسبہ نہیں ہوگا یہ ان سے صرف سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا جیسے انسان کسی پوچھتا بھائی ہاں میں نے آپ کو ذمہ داری دی تھی آپ نے نبھایا نا کیا نا ہاں میں نے کیا تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان پر لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے ورنہ انبیاء سے اس طرح کا محاسبہ نہیں ہوگا جیسا اور لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن کی نیکیاں اور بدی دونوں کا حساب لیا جائے گا ان کے ساتھ اس طرح کا محاسبہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العامین ہمارے آنے والے تمام مراحل کو آسان فرمائے اللہ رب العامین قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ رب العامین ہمیں دین و سنت پر توحید پر قائم رکھے و صاحل محمد والا علیہ و صابین جداک خیر و السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ